کیا جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچی کہ اس سے ڈون تم پہنچا چکے ہو تو کوہنی لگو کہ یہ کہاں سے آئی تم فرمادو کہ وہ تمہاری ہی طرف سے آئی بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے